جہاد کا راستہ بہت آزمائشوں والا ہے بات ہے پندرہ سال پہلے والے جون کی جب کمانڈر حافظ سجاد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جموں کی ایک جیل میں شہید ہوئے تھے وہ چند راتیں تھیں جن کی حیبت اب بھی دل سے نہیں جاتی مگر غور کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ وہ شاید زندگی کی بہت اچھی راتیں تھیں جہاد کا راستہ بہت آزمائشوں والا ہے یہ اسلام کی سب سے اونچی چوٹی ہے اسلام بہت اونچا دین ہے ہمالیہ اور ایوریسٹ سے بہت اونچا آپ خبروں میں سنتے ہوں گے کہ فلاں کوہ پیمانے ہمالیہ سر کر لیا یعنی اس کی چوٹی تک پہنچ گیا اور فلاں کوہ پیما ایوریسٹ کی چوٹی چوٹی تک پہنچ گیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسے افراد جو ان اونچی چوٹیوں تک پہنچتے ہیں کتنے کتنے ہوتے ہیں پورے پاکستان سے گزشتہ ساٹھ سالوں میں صرف دو افراد نے ایوریسٹ کی چوٹی سر کی ہے اتنے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا تو پھر اسلام کی بلند ترین چوٹی تک ہر کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے والوں کو کوہ پیما کہا جاتا ہے جبکہ اسلام کی بلند چوٹی تک پہنچنے والے کو مجاہد کہتے ہیں اور آج دنیا میں مجاہدین کے تعداد کوہ پیماؤں سے بھی کم ہے جہاد میں نکلنا تو پھر بھی کچھ آسان ہے مگر مرتے دم تک اس پر ڈٹے رہنا کافی مشکل ہے مدینہ منورہ سے لشکر روانہ ہوا تو تعداد ایک ہزار تھی مگر جب وہ تین میل کا سفر کر کے عہد پہنچا تو گنتی سے پتہ چلا کہ تعداد سات سو رہ گئی ہے تین سو افراد اپنے نفاق کی وجہ سے راستے ہی میں پھسل کر گر پڑے پھر بھی بڑی بات ہے کہ سات سو افراد اسلام کی بلند ترین چوٹی تک جا پہنچے یہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی